Amen. بن عمران عن عبد الله محمد بن شجاع السلجي عن الواقدي كانت كذلك وكذلك من یہاں سے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال پیش کیا تھا اس کے جواب میں امام تحابیر رحمت اللہ علیہ نے وخالف آخرین سے ان کا جواب دیا ہے اور اس مراد جمہور حضرات کو کہا ہے اور اس سلسلے میں امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کل عرض کیا تھا کہ دو جواب دیے ہیں ایک یہ کہ یہ مائع جاری کے حکم میں تھا یعنی بیر بردا مائے جاری کے حکم میں تھا تو اس لیے وقوع نجاست کے باوجود چونکہ اس کے رنگ میں تبدیلی نہیں اور یہ مائع کثیر کے حکم میں ہے اس لیے کہ اس کے پانی سے باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا پانی مسلسل نکلتا تھا نیچے سے پانی ابلتا تھا تو اس لیے نجاست کے کوئی اثرات اس میں ظاہر نہیں تھے تو اس لیے یہ کنجاری کے حکم میں ہو کر یہ پاک رہے اور دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ سوال اور یہ جواب جو ماقبل کی حدیث میں گزرا یہ اس صورت میں نہیں کہ پانی کے اندر اس وقت فی الحال نجاست موجود تھی بلکہ پہلے نجاستیں اس کے اندر اس طرح کی واقع ہوتی رہتی تھیں اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا اور آپ نے اس سوال کے جواب میں یہ بات فرمائی یہاں پر حدیث میں جو معقل و روایتیں ذکر کی ہیں ان میں تقریباً یہ الفاظ کی الما تہور لاجن جزول شعی تو یہ الماس مراد مطلق پانی نہیں ہے کہ جیسے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے استظار کیا ہے کہ مطلق ماں کا حکم یہاں پر بیان کرنا نہیں کوئی بھی پانی ہو اور پانی جس میں جب تک کہ کوئی نجاست پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا یہ تو خود امام شافی بھی امام مالک بھی اس اصول کو اور اس عموم کو اپنا مسلک وہ بھی نہیں بناتے وہ بھی اس حدیث کے عموم پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس میں بھی وہ تخصیص کرتے ہیں اور تخصیص کیا ہے کہ تغیر اوصاف نہ ہو حالانکہ تغیر اوصاف کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے ہاں ایک دوسری روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے کہ جس میں یہ استثنا موجود ہے کہ اللہ ان تغیر ان تغیر اہدم من الاوصاف وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں کہ جس سے پانی کے اوصاف میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا یہاں آپ نے جس پانی کا تذکرہ کیا ہے یہ جملہ جواب میرے ساتھ فرمایا اور جواب کا سوال کے مطابق ہونا چاہیے اور سوال ویر بزا سے متعلق خاص طور پر تو اس لیے آپ نے یہ جو فرمایا کہ ان نلما تو ہو یہاں مراد ماں سے مطلق ماں نہیں ہے بلکہ مائ پیر بزا مراد ہے ورنہ سوال اور جواب کے اندر مطابقت نہیں ہوگی اب رہا یہ کہ سوال اگرچہ پیرے بزا کے بارے میں ہے لیکن جواب کے الفاظ میں عموم ہے تو جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ مورت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر الفلام جنس کا ہو لیکن اگر الفلام عہد کا ہو تو اس صورت میں اعتبار خصوص مورد ہی کو ہوگا اور یہاں پر المار میں الفلام یہ پیرے بزا کے ساتھ مختص ہے تو اس لیے یہ اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ خاص طور پر بیر ازاحا سے متعلق اور اس کی وجہ بتلا دی گئی کہ اس وجہ سے بیر ازاحا کا پانی نجاست کے وقوع کے باوجود ناپاک نہیں تو پہلے جواب میں جو بات فرمائی ہے وہ واقعی کے حوالے سے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس میں دوسرے حضرات نے پہلے مسلک سے اختلاف کیا ہے اور یوں کہا کہ اے قوم یعنی جو لوگ ماقبل کی روایت سے استعلال کر کے پانی کو بغیر تغیر اوصاف کے ناپاک نہیں مانتے ان سے خطاب ہے کہ جو آپ نے بیرے بذا کو ذکر کیا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی حجت نہیں کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے اپنے مسلک پر اس لیے کہ ویر بزا کے بارے میں یہ کہ اس کی کیفیت مختلف تھی ایک قوم نے یہ کہا کہ یہ باغ تک لے جانے کے لیے پانی کے لیے ایک راستہ تھا یعنی اس کے ذریعے سے پانی کو سیراب کیا جاتا تھا اور پانی لے جایا جاتا تھا بساتین کی طرف لہذا اس کا پانی مستقل نہیں تھا مائع راکب کی طرح سے بلکہ اس کے اندر تبدیلی اجزا ہوتی رہتی تھی تو یہ حکم اس پانی کا حکم کا حکم مائل انہار اور اسی طریقے سے یہی نہیں بلکہ ہم اس پر دوسرے موادوں کو قیاس کریں گے کہ جو اسی کیفیت پر ہو اور اس کے پانی میں نجاست واقع ہو جائے تو اس کا پانی نجس نہیں ہوگا اللہ یہ کہ وہ نجاست غالب آ جائے اس کے تام اور لون اور ری پر ایک ایک صورت تو یہ کہ ہم پانی کے تغیر اور صاف کو دیکھ کر اس کی نجاست کا حکم لگائیں گے اور ایک صورت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے قطعی طور پر کہ یہ نجاست اس پانی میں ہے کہ جو پانی لیا گیا جو پانی لیا گیا معلوم ہے قطعی طور پر کہ اس میں نجاست واقع ہے اگر کہ اس میں تغیر اوصاف نہیں ہے یعنی ایک صورت یہ ہے کہ نجاست واقع ہے لیکن وہ مائع کثیر کے درجے میں ہے تغیر اوصاف اس میں نہیں اللہ یہ کہ تغیر اوصاف اس میں واقع ہو جائے تو وہ مائع کثیر بھی کیا ہوگا نجس ہو جائے گا اسی طریقے سے وہ پانی اگرچہ مائع جاری کے حکم میں نہ ہو لیکن قلیل ہے لیکن ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ جو ہم نے پانی لیا ہے اس پانی کے اندر نجاست واقع ہے چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے اس کے اندر تغیر اور صاف یا نہ ہو لیکن یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ اس میں نجاست واقع ہے اور وہ پانی نہ تو جاری ہے اور نہ جاری کے حکم میں ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پانی کو نجس قرار دے تو اسی طریقے سے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ نجاست واقع ہے اس پانی میں کہ جو پانی اس نجاست سے لیا گیا اگر اس کا پتہ چل جائے تو وہ پانی نجس ہوگا اور اگر معلوم نہ ہو کہ اس پانی میں کوئی نجاست واقع ہے اور اس کے اندر کوئی تغیر اور صاف اور نجاست کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو صورت میں وہ پانی یہ پاک رہے گا ہم نے جو بات کہی کہ یہ کان طریقہ البساتین اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ بے بزا کے سلسلے میں یہ واقعی معورث ہیں اور اس واقعی کے بارے میں حضرات محدثین کی مختلف رہا ہے بعض لوگوں نے نرم گرم جن کے لیے جرح کے اور قدح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے ناقب اعتبار قرار دیا گیا ہے یہاں تک کہ ان کو قذاب بھی کہا گیا ہے اور ان کی حدیث کے بارے میں مختلف قسم کی شبہات کا ذکر بھی کیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے لوگوں نے ان کی ثقافت کو بیان کیا ہے کہ یہ سکا ہے یہ ان کی امانت اور دیانت کے اعتبار سے قابل اعتماد قرار دی ہے دونوں قسم کے قول اس سلسلے میں حضرات علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ حدیث کے اعتبار سے حدیث کے مسئلے میں تو یہ قابل ذکر کوئی شخصیت نہیں لیکن جہاں تک تاریخ کا مسئلہ ہے تو تاریخ میں اور حدیث کے موضوع میں آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں جرح اور قدا ہوتی ہے اور تاریخ میں مورخ کا کام یہ ہے کہ جو واقعہ جس صورت میں اس تک پہنچا اس کو دوسروں تک پہنچا دے اس کو نقل کر دے تو اس میں مورخ پیش آنے والے واقعے میں روایت اور راوی کے روایت اور راوی پر کوئی جرح اور بحث نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے علم کے مطابق جو واقعہ اس کو معلوم ہوا وہ دوسروں تک پہنچا دے یا نقل کر دے یہ ہے مورخ کا کا تو تاریخ کے اعتبار سے تو یہ امام ہے لیکن حدیث کے مسئلے میں یہ کمزور ہے تو اس لیے یہاں پر تو گفتگو تاریخ کی ہے حدیث کی نہیں ہے امام واقعی کے بارے میں یہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جب کسی یہ واقعے کی تحقیق کرتے تو اس مقام پر جاتے اور جانے کے بعد جو لوگ اس کے بارے میں معلومات رکھتے تھے ان سے مل کر موقع پر پہنچ کر اس واقعے کی تحقیق کرتے اور انہوں نے خود یہ بات ذکر کی کہ حضرات صحابہ کے اٹھ جانے کے بعد میں ان کی اولادوں کے پاس جاتا تھا میں ان کے موالی کے پاس جاتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کہاں واقعہ پیش آیا ہے کس طرح سے پیش آیا ہے اگر جانے کی ضرورت پڑتی تو میں اس مقام پر پہنچ کر اس کی تحقیق کرتا تھا تو اتنے احتیاط کے ساتھ تاریخی واقعات کو انہوں نے جمع کیا تو اس لیے تاریخی حیثیت سے بیر اب میں ان کا قول قابل اعتبار اور قابل اتنا اور ابو داؤد کی روایت میں آپ پڑھیں گے وہاں پر کہ وہاں امام الدا رحمۃ اللہ علیہ بیر غذا سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ میں غذا میں گیا اور اس کو ناپا اور دیکھا کہ وہ اثر در اثر نہیں ہے اس کے پانی میں تغیر پیدا ہو گیا ہے تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ واقعی کا قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پانی میں تغیر اور یہ کہتے ہیں مائع جاری ہے اس کے اندر کوئی تغیر صاف نہیں ہوا تو اس کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ واقعی امام ابو داؤد نے جو واقعہ نقل کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے کتنے کتنے سال بعد کے کتنا فرق ہوا کم سے کم دو سو سال کا فرق ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بیر بزا کی کیفیت ایک جیسی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہماری گفتگو تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیر بزاح کی حالت اور اس کی کیفیت خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ مسئلہ پیش آیا بیر بزا کے پانی کے استعمال کا تو آپ نے جو بات بیان فرمائی واقعی کے حوالے سے یہ بات قابل اطمینان ہے کہ اس وقت وہ مائع جاری کے حکم میں تھا لیکن اگر دو سو سال کے بعد اگر وہ کنواں پٹ گیا اور پانی جاری نہ رہا باغوں کی سیرابی نہ رہی پانی میں تغیر پیدا ہو گیا تو ہمارے اس مسئلے پر اس سے کوئی اثر نہیں ہے اس لیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے پیر بزا کو کل جاری نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس خاص موقع پر سوال کے جواب میں کہ یہ پانی پاک ہے اور اس کے اندر نجاست کا وقوع بغیر تغیر اوساف کے اس کو ناپاک نہیں کرے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ واقعی نے اور یہاں اپنی صنعت سے امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ان کانت کا ذالم اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اس میں حجت اس فریق ثانی کے لیے یہ بھی ہے کہ تمام حضرات کا علماء کا اس بات پر اتفاق کہ نجاست اگر کوئی میں واقع ہو جائے اور اس کے اوساف میں اگر تبدیلی پیدا ہو جائے فغربت اللہ تام مائے ہے اور یہ ہے اور لون ہی نما ہو فسد تو پانی کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا بلح صفی حدیث بیر حاضر وزار اور پیر بدا کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی کہ اس کا رنگ بدل گیا اس کا ذائقہ بدل گیا اس میں تو صرف اتنی کہ اس کا پانی پاک ہے اور کوئی نجاست تو ایک طرف حدیث کا عموم عموم کیا بتلا رہا ہے جی کہ یہ پانی نجس نہیں اور دوسری طرف اجماع یہ بتلا رہا ہے کہ اگر پانی میں تغجر اور صاف پیدا ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے تو دونوں میں ٹکراؤ تو اجماع کا تقاضا یہ ہے کہ پانی تغجر صاف کے بعد اور یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ مطلق پاک تو اس لیے حدیث میں تفصیص کی جائے گی اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک رہے گا جب کہ تغجر اور صاف نو رہا بیر بزاحا کے بارے میں کہ اتنی نجاستوں کا تذکرہ کیا گیا آگے دوسرے جواب دوسرا جواب ہے اس جواب کا حاصل یہی ہے کہ یہ سوال نجاست کے موجودگی میں نہیں بلکہ نجاست کے اخراج کے بعد یہ سوال اور جواب یہ پیش آیا اور اس کی دلیل یہ ہے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں جن نجاستوں کا تذکرہ کیا ہے اگر ان نجاستوں کو اگر بوجھ بنا کر آپ کے سر پر رکھ دیا جائے تو آپ اس کو اٹھا بھی نہیں سکیں اور تین چار قسم کی نجاستیں ہیں اور جمع کا سیگا ہے اور اقل جمع کا فرد کتنا ہے جی تین تو کم سے کم تین مردار ہوں اس میں حیض کے کپڑے ہوں اور اسی طریقے سے غلاظتوں کا ڈھیر بھی ہو تو ان سب کو جمع کرنے کے بعد آپ اس کو کیا اٹھائیں گے اتنی نجاست جس کا اس حدیث میں تذکرہ کیا اور پھر بھی جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی نجس نہیں تو فرما رہے ہیں کہ اگر مشاہدہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یقینی طور پر اگر اس نجاست مذکورہ کی مقدار سے کم نجاست اگر کسی کنویں میں ڈال دی جائے تو اس میں تغیر اور صاف کا ہونا یقینی کچھ نہیں سمجھا جی اگر اس نجاست سے کم اگر ڈال دیا جائے کسی کنویں میں تو پانی میں تجرے اور صاف اور جبکہ بے روزار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پانی اس کا پاک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نجاست کے ہوتے ہوئے تو یہ پانی میں تجرے اور صاف کا ہونا یقینی لیکن جب پانی پاک کیا کہا جا رہا ہے اور اجماع ماخرے میں نقل کیا گیا تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ نجاست اس وقت موجود نہ ہو ورنہ اس سے کم میں جب تغیر اور صاف پیدا ہو سکتا ہے تو اتنی ڈھیر ساری نجاستوں سے تغیر اور صاف کا ہونا یقینی پھر اس کے علاوہ نقطے کی بات یہ ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر متاہر طیب متیب اور آپ کی لطافت اور آپ کی نفاست آپ کی نظافت تہارت بھی نفاست بھی نظافت بھی آپ کی تہارت بھی یہ ساری چیزیں ایک طرف کہ جس جو ذات یہ کہے کہ لسن کھا کر پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ اس کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف اور فرشتوں کے تکلیف پہنچتی ہے جو ذات لسن اور پیاز کھانے سے اجتناب کرے کہ میں میری ذات کا تعلق ایسی ذات سے ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں ہے اس لیے میں لہسن اور پیاز نہیں کھاتا کہ اس سے منہ میں کراہیت اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی ذات سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اتنی ساری نجاستوں کے باوجود اس پانی کو پیے اور دوسروں کو پلائے یہ ممکن نہیں تو اس لیے یقینی طور پر یہ بات اسی وقت کہی آپ نے جبکہ نجاست اس میں سے نکل چکی ہو اور منش ہے سوال یہی اب اس پر اشکاری ہے کہ جب نجاست ہی نہیں تو سوال کیوں پیدا ہوا تو کہتے ہیں منشا سوال تو یہی ہوا نجاست اگر پڑی ہوتی ہے تو پھر سوال جواب کی ضرورت ہے تو پانی ناپاک تھا منشا سوال یہ ہے کیا فرما رہے ہیں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ان شاء اللہ ماشاء اللہ تو ان شاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات تھی جی تو یہ جو کچھ آپ نے یہ بات فرمائی اس کا ایک مہر اور ایک موقع ہے اگر اس کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو بھی کسی بھی طریقے سے یہ صورتحال جو بیان کی جا رہی ہے وہ پیش نہیں آتی اور پانی کی پاکی یقیناً ناپاکی میں تبدیل ہو جائے گی اگر وہ نجاست موجود ہو تو اس لیے اس کی نظیر میں یعنی منشا سوال یہ ہوا کہ وہ نجاست تو نکل گئی اور پانی کے اجزا بھی تبدیل ہو گئے لیکن اس کنویں کی مٹی اور اس کی دیوار جب نجاست واقع ہوئی تو اس کی دیواروں نے مٹی نے اس نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیا اور جب نجاست کے اجزا اس میں جذب ہے تو لاکھ پانی تبدیل ہوتا رہے جو پانی آئے گا اس نجاست کے ساتھ وہ متاثر ہوگا ملوث ہوگا تو نتیجہ سوال کا منشا یہ ہوا کہ وہ نجاست تو نکل گئی لیکن نجاست کے اثرات چونکہ کنویں میں موجود ہے دیواروں میں موجود ہے لہذا جو پانی نیچے سے پھوٹے گا ان نجاستوں سے متاثر ہو کر نجس ہو جانا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ اتنی باریکیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں پانی کو دیکھ لو اگر پانی میں کوئی تغیر اوساف نہیں ہے تو یہ پاک اس کی وجہ کہ اب کنویں کو کیسے دھویا جائے اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کنویں کو الٹ دیا جائے کنویں کو اٹھایا جائے اور اٹھا کر اوپر رکھا جائے اس کو دھویا جائے دھو کر پھر اپنی جگہ پر اس کنویں کو رکھ دیا جائے تو یہ صورت تو ہو سکتی ہے باقی اس کے علاوہ اس مٹی کے نکالنے اور کنویں کے دھونے اور اس کے اجزاء سے نجاست کے اثرات کو نکالنا یہ تو ممکن نہیں تکلیف مارا جو تھا تو اس لیے یہ دیکھا جائے کہ یہ پانی میں اس نجاست کے اثرات ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو بس پاک ہے اب کنویں کا دھونا تو ممکن نہیں مشکل ہے تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوا اور اس سوال پر آپ نے یہ جواب دیا اگرچہ جواب کے الفاظ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے اب ذرا اس کو عبارت سے ذرا سے دیکھیے یہ فرما رہے ہیں جی کہ حدیث میں اس تجربے اوساف وغیرہ کا کو کوئی تذکرہ نہیں اور نجاست کا تذکرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اندر تو کلاب اور محائل وغیرہ یہ ڈالے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تو راجنیت ایک طرف یہ بات دوسری طرف ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اگر کنویں میں اس نجاست سے کم مقدار اگر واقع ہو جائے تو یقینی طور پر یہ محال ہے کہ اس میں تغیر اوصاف نہ ہو یعنی یقینی طور پر اس میں تغیر اوصاف ہو جائے اس کا ذائقہ بدل جائے گا اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یوقل عقل میں بھی آتی ہے وہ یولم مشاہدے سے اس کا علم بھی حاصل ہو سکتا ہے فکما کانا کدالک فلما کانا جب صورتحال ایسی ہے اور پھر اس صورتحال میں آپ نے اس پانی کے استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ صورت نہیں ہو سکتی مگر اسی وقت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تغیر اوساف نہ ہو یعنی یہ آپ کا یہ جواب اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ پانی میں تغیر اوساف کسی بھی جہد سے پیدا نہ ہو اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جواب نہیں اس حال میں کہ پانی میں تغیر پیدا ہوا کسی بھی جہد سے جو جہدیں ہم نے ذکر کی ہیں تو یہ بات ہمارے نزدیک محال ہے واللہ عالم کہ ان کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں اور آپ کا ان کو جواب اس سلسلے میں جو آپ نے جواب دیا یہ سوال و جواب ہو اور نجاست کنویں کے اندر موجود ہو یہ محال و اللہ عالم درمیان جو لمضہ ہے تو یہ بات محال ہے کہ یہ سوال جواب نجاست کی موجودگی میں لیکن واللہ عالم کان آباد اخرجت یہ سوال جواب کب ہوا جبکہ نجاست کنویں سے نکال دی گئی لہذا حضرات صحابہ نے اس سلسلے میں سوال کیا اور کہ آیا نجاست کے نکالنے سے یہ پانی پاک ہوا یعنی فلاحین جو سما ہوا الدیت رہو تو فرمایا گیا کہ یہ پانی نجس نہیں ہوگا وہ پانی جو بعد میں آئے اور بھائی کہ اس سے اس سے سوال کا منشا کیا ہوا جب نجاست نہیں ہے تو سوال کیوں پیدا ہوا فرماتے ہیں کہ یہی تو موضع مشکل موضع سوال اس لیے کہ کنویں کی دیواریں وہ مقصور نہیں اور اس کی مٹی نکالی نہیں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نلما لائجنج مقصد یہ ہے کہ وہ پانی جو اس نجاست کے نکلنے کے بعد آ گیا اور وہ نجاست کے اثرات زائل ہو گئے نہ کہ وہ لا مال اجنس یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی نجس نہیں ہوگا جبکہ نجاست اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو بلکہ مطلب یہی ہے کہ نجاست کے نکل جانے کے بعد وہ پانی جب دوسرا آیا تو پھر وہ پانی پاک ہو جائے گا رہا دیواروں وغیرہ کا مسئلہ تو وہ تکلیف مارا یوتاق ہے اور اس سلسلے میں اتنی بات کہ آیا دیواروں وغیرہ میں اتنی زیادہ نجاست اگر ہو تو جس سے تغیر اور صاف تو پانی نہ پاک لیکن نکالتے رہے نکالتے رہے لیکن جب پانی کے اندر کوئی تغیر اور صاف کہ کوئی علامت نہ ہو تو وہ پانی پاک ہوگا اور اس کے سلسلے میں دو نظیریں پیش کی یعنی بیر وزا کے پانی کو پاک قرار دیا جبکہ اس کے اندر نجاست کا تذکرہ اور ہم نے جواب دیا کہ یہ سوال جواب نجاست کے نکلنے کے بعد ہے یہ نہیں کہ نجاست پڑی ہو اور آپ اس کو کیا کہیں کہ لا لاجنج یہ نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں اور اس کی نظیر ایسی ہی جیسے کہ آپ نے ایک موقع پر تو یہ فرمایا کہ حضرت ابو ابرہ کی روایت ہے تو فرمایا آپ نے نل مسلم لائن جس لائن جس مسلمان نجس نہیں ہوتا اور زمین کے بارے میں فرما دیا کہ نل ارد لاتن جس کیا مطلب جی اس کو کوئی مانا نہیں رہتا کہ اگر آپ مسلمان ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر ظاہری یا باطنی یعنی نجاست حکمی جنابت اور حدث یا ظاہری نجاست نجاست حقیقیہ وہ آپ کے سر کے اوپر ڈال دی جائے اور آپ کے اوپر لیپ کر دیا جائے اور پھر آپ اس حدیث کا حوالہ دیں کہ میں پاک ہوں انڈل مسلم لاجنج جی زمین میں نجاست کا ڈھیر پڑا ہوا ہے کہا جائے کہ نل ارد اللہ تنجس یہ کوئی مانا لیتا ہے جی کسی نے بھی یہ مانا نہیں لیا کیا مطلب کہ ایک مومن اگر نجس ہو گیا تو اس وجہ سے ہمیشہ ناپاک نہیں رہے گا جب وہ نجاست زائل ہو گئی تو وہ پاک ہو گیا اسی طریقے سے زمین پر اگر نجاست ہے زمین کو دھو دیا یا تجفیف ہو گئی اور سورج کی یہ گرمی سے وہ خشک ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی یہ نہیں کہ نجاست موجود ہے مرئی ہے دیکھا جا رہا ہے تغیر اور صاف بھی ہے اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ مسلمان ناپاک ہے اور نہ زمین ناپاک تو یہ اسی وقت یہ بات ہو سکتی ہے جبکہ نجاست پڑی ہو اور وہ نجاست زائل ہو گئی تو اب سابقہ نجاست بھی ایسے اب اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا یہ دو نظیریں پیش کی ہیں فقال الله نبی وسلم ان يريد بذلك الماء الذي ترى عليه بعد اخراج منها الا ان الماء لا انڈا اذا خال لا یہ معنی نہیں کہ پانی نجس نہیں ہوگا جبکہ نجاست اس کے اندر خط ملک ہو جائے جیسے کہ اس کی نظیر میں آپ دیکھیے پڑھو جی وقت ریمام ابے چل अबे क्या हो गया الرحمن الرحيم وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قال اردو سمجھتا ہے نہیں وقد رأينا الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس إيه. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي الحميد حا وقال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فمد يده إلي فقبضت يدي فقبضت فقبضت وقلت وقلت فقبضت يدي عنه فقلت وقلت وقلت إني جنون فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس وقال عليه السلام في غير هذا الحديث إن الأرض لا تنجس تو یہ تو <clears throat> آدمی کے بارے میں فرمایا فرمایا کنڈل ملازم جو اسی طریقے سے آپ نے پانی کے بارے میں جی وبه قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا بذلك أبو أبو أبو أبو بكرة بكار بن البكراوي داود أقيل عقيل عقيل الدورقي الحسن أن وفد لما قدموا على رسول الله الله صلى عليه وسلم ضرب لهم قبة ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الأرض من من من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم فلم يكون معنى قول المسلم لا ينجس يريد بذلك أن بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة إنما أراد أنه لا ينجس لمعنى غير ذلك وكذلك قوله الأرض لا تنجس يعني اسمعنا كيف بارسة نجس نہیں اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ لا انجوس تو یہ نجاست کی جو نفی ہے بے اعتبار جیسے کہ کسی کو حدت پیش آ گئے جناوت پیش آ گئی یا کفر اور شرک کی نجاست ہے تو نجاست اس کے باطن میں ہے ظاہر پر نجاست نہیں ہے لہذا مسجد میں آنے سے اس کی تجویز نہیں ہوگی اور یہ جو آپ نے نجس فرمایا ایک طرف تو قرآن کہتا ہے ان نول مشکون نجسن اور ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نجس اس کے اندر اور اس کے باطن میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو نجس کہا گیا ہے وہ اس ظاہری تلویز کے اعتبار سے نہیں کہا گیا ہے بلکہ معاقلت مشاربت مجانست مصاحبت ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت کے اعتبار سے وہ نجس نہیں ہے جیسے کہ آپ روایت پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ازواج متحرات کے ساتھ کھانا کھاتے تھے حالت حیض نجاست کی حالت میں اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک حید ایک باطنی حدث ہے اور جبکہ ہاتھ میں کوئی نجاست کے اثرات نہ ہو تو اس ہاتھ سے کھانا جائز ہے کپڑے میں تلویز نہ ہو تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا بھی یہ جائز تو آپ نے اس غیر کے معنی کے اعتبار سے لا ينجس فرمائے جی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ الْأَرْضُ لَا تَنْجُسْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَا تَنْجُسْ ہاں بھئی کوئی اور پڑھ لے کوئی اور پڑھو بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ كده وكذلك قول الأرض لا تنجس ليس يعني بذلك أنها لا تنجس وإن أصابتها النجاسة وكيف يكون ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال في الأعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء وبه قال حدثنا بذلك أبو بكرة قال حدثنا عمر بن يونس اليماني قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال حتى قال بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذا جاء أعرابي فقال يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تسلو لشيء من هذا البول والعزر والعزرة إنما هي إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال عكرمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجله فجاءوا بدلو من ماء فشنه عليه یہ مسئلہ ہر کتاب میں آپ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ یہ ایک عراوی کا مسجد میں پیشاب کر دے اس سلسلے میں یہ جو روایت یہاں پر نقل فرمائی امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس سے یہی بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے پیشاب مسجد میں زمین پر پیشاب پڑا اور آپ نے پانی سے اس نجاست کو بہا دیا اور پھر اسی جگہ پر اب نماز نماز پڑھی جانے لگی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ زمین نجیس نہیں ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نجاست کے وقوع کے ساتھ اور اختلاط کے ساتھ نجس نہیں ہوگی بلکہ اگر نجاست زائل ہو جائے تو وہ پاک ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پر ایک ڈول پانی منگا کر بہا دیا اور زمین کو دھو دیا اور زمین پاک ہو گئی اس زمین کے پاکی کے سلسلے میں یہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے حضرات عین ثلاثہ کے نزدیک زمین کی تہارت تو صرف یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے غسل سے دھونے سے غسل سے یہ زمین پاک ہوتی ہے جبکہ ہمارے نزدیک غسل سے بھی پاک ہو جاتی ہے اور تجفیف اور نجاست کے خشک ہو جانے سے اس کے اثرات اگر ظاہر ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے اور ایک تیسری صورت ہے حفر کی کہ اس زمین کو کھودا جائے جہاں پر نجاست پڑی ہے اوپر اوپر سے مٹی نکال کر پھینک دی جائے دوسری مٹی لا کر اس میں ڈال دی جائے تو یہ بھی نجاست سے ملوث جو اجزا ہیں وہ نکل گئے تو یہ جگہ پاک ہو گئی تو چاہے نجاست ظاہر ہو جائے یا نجاست والی مٹی ہٹا دی جائے حفر کی صورت میں تو اس میں ثلاثہ کہتے ہیں کہ اگر کھود دیا جائے تو پھر تو وہ مٹی نجاست کے اجزا کے ساتھ نکل گئی لیکن اگر نہیں تو پھر ہونے ہی سے پاک ہوگی جیسے کہ اس حدیث سے استدلال کیا جبکہ حضرات عنا فرماتے ہیں کہ خشک ہو جانے سے بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس کی دلیل میں حضرت عبداللہ بن عمر کا وہ اثر نقل کیا ہے جو آپ پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری جب تک میں نوجوان تھا میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں مسجد نبوی میں سوتا تھا اور وہاں کتے آتے جاتے تھے کانت القلاب تک بلو و بل و تبول وہ آتے تھے جاتے تھے مسجد وغیرہ کی کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جو ان کے لیے رکاوٹ بنتی اور وہ آتے جاتے اور پیشاب کر کے چلے جاتے تھے اور اس کے دھونے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ صبح کو اسی مسجد میں نماز ہو رہی ہے کہاں کہاں اس نے پیشاب کیا یہ بھی پتہ نہیں تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ نجاست خشک ہو گئی <clears throat> زمین خشک ہو گئی نجاست کے اثرات وہ ختم ہو گئے تو وہ زمین پاک ہو گئی تو اس سے استدلال کیا حضرات احناف نے کہ پانی ڈالنے سے بھی پاک اور سوکھنے سے بھی بس اتنی بات ہے کہ نماز تو یہاں پر ہو سکتی ہے تیمم نہیں ہو سکتا اور نماز میں تیمم میں یہ فرق کہ تیمم میں یہ سعیدن طیبن قرآن کریم فتح ممو سعیدن طیبن وہاں پر اس کی تہارت یقینی قطعی طور پر وہ تیمم کے لیے زمین کی پاکی قطعی ہے اور نماز کے لیے زنی دلیل سے بھی اگر تہارت حاصل ہو جائے تو وہ کافی ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو قطعیت تو نہیں ہے لیکن زن ہے تو نماز میں دلیل زنی سے تہارت اور تیمم میں نس قطعی کی وجہ سے یقینی اور اب رہا یہ اس کہ آپ نے پانی کیوں ڈالا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت قریب تھا سوکھنے میں دیر تھی تو اس لیے آپ نے پانی ڈال دیا تاکہ وہ نجاست زائل ہو جائے ایک بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ اگرچہ کچھ دیر بعد خشک ہونے سے یہ نجاست دور ہو سکتی زمین پاک ہو سکتی تھی لیکن چونکہ سب کے سامنے اس آراوی نے پیشاب کیا تو اگر کہ زمین خشک ہو جائے لیکن یہاں پر نماز پڑھنے میں طبعی کراہت محسوس ہوگی اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیشاب کو دیکھا اس کراہت کو دور کرنے کے لیے یا رائے ہے کریہ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پانی ڈالا اس وجہ سے نہیں کہ پانی کے بغیر طہارت نہیں ہو سکتی یا تو اس کو جلدی استعمال کرنا تھا تو اس لیے پانی ڈالا اور یا اس لیے تاکہ دیکھنے والوں سے رائے کریا اور طبعی کراہت کو دور کر دیا جائے اس لیے آپ نے یہ پانی ڈالا اور کھودنے کے بارے میں آپ نے تفصیل پڑھ لی ہوگی کہ جہاں نجاست جس زمین پر پڑی وہ زمین یا تو نرم ہے یا سخت ہے یا تو برابر ہے یا نشیب میں ہے ڈھلان ہے اس میں اگر وہ زمین رخوا ہے نرم ہے تو اس پر پانی ڈالتے رہے اور وہ پانی نجاست کو لے کر نیچے بیٹھتی چلی جائے گی ایک دو ڈول اگر آپ ڈالیں گے تو وہ نجاست جو ہے وہ اوپر کی سطح سے نیچے چلی جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا اور اگر زمین سخت ہے تو پوائنٹ ڈالیں تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ اور تلویس ہو جائے گی تو ایسی صورت میں حفظ کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کھو دیں اور کھود کر اوپر کی مٹی کو نکالیں اور دوسری مٹی لا کر اس پہ ڈال دیں اگر ہموار ہے اور اگر نشیب ہے تو نشیب میں کی طرف پانی ڈالا جائے اور وہ نشیب میں چلا جائے اور اس کے اوپر مزید مٹی ڈال دیں تو وہ نجاست کے اثرات اوپر سے بھی نیچے سے بھی سب ظاہر ہو جائے یہ تو پڑھے پڑھائے مسائل تھے ایک اشکال اس پر یہ ہے کہ یہ عرابی صحابی ہے مومن ہے صاحب ایمان ہے آج کوئی غیر مسلم کوئی شخص اگر اعتراض کرے اس واقعے پر یہ دیکھو صحابی کا حال کہ سب کے سامنے مسجد میں اول تو مسجد پیشاب کیا اور مجلس ہو رہی ہے مسجد نبی اتنی بڑی تو تھی نہیں اس حال کی آدھی ہوگی تو سب کے سامنے پیشاب کیا اور مسجد کا احترام بھی نہیں کیا یہ کیسا مسلمان یہ تو عام مسلمان بھی نہیں کر سکتا چلے جائے کہ صحابی کرے تو صحابیت پر ایک داغ اور ایک اعتراض اس واقعے سے پڑ سکتا ہے کیا جواب دی عام طور پر یوں کہا جاتا ہے عام طور پر یہ نو مسلم جی۔ اس کے علاوہ کوئی جواب ہے تو بتلائیے ہاں؟ کیسے بھائی تو مسجد میں یہ آتا مسجد میں پھر وہی بات آ گئی کہ نو مسلم تھا آکام سے واقف نہیں تھا بات تو وہی آ گئی پہلی بات تو صحیح ہے کہ اس نے انتہائی ادب اور احترام کا معاملہ کیا لیکن اس کی تفصیل جو ہے اس کی جو وجہ ہے وہ نہیں جو یہ بیان کی گئی ہاں،, ہاں جی کوئی اور پکتا ہاں جی ساری مسجد میں عبادت ہوتی ہے ہاں؟ یہاں جا سکتا ہے تو تھوڑی دور کھڑا ہو کے پی ایم آر اس کے پاس تو سامان ہے نکلتے نکلتے ناری بندوق کی سیدھی کر دی اور سے باہر بات سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان سے تقدیری طور پر مثلا یہ عمل کیا کروایا گیا تھا اور پھر اس پر اللہ نے ان کو توفیق بھی دی توبہ توبہ کی نہیں صحابہ کا تو حال یہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی زیارت ہو جائے تو زندگی میں انقلاب تبدیلی اور چند لمحے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں نے مصاحبت کی اور فوراً سجدے میں گر کر ایمان لائے یہ نبی کی صحبت کا یہ اثر اور یہاں یہ ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھا بیٹھا مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اس کا جواب آپ کے اوپر ادھار تحقیق کیجیے جی قال حدثنا بذلك أبو وبه قال حدثنا بذلك أبو بكر أبو بكر بكار بن بكار بن قتيبة البكرابي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عن طاووس بذلك وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا وبه قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد عبد الحميد الحماني قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن سمعان بن المالك الاسدي عن ابي وائل عن عبد الله قال بال اعرابي في المسجد فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلو من ماء ثم امر به فحفر مكانه قال ابو جعفر فكان فكان معنى قوله ان الارض لا تنجس أي أي إنها لا تبقى نجسة إذا زالت نجاسة منها لا يريد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها فكذلك قوله في بيت بزاعة إن الماء لا ينجسه شيء ليس هو على حال كون النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فيها فهذا وجه قولي في بير بزاعة الماء لا ينجسه شيء والله أعلم ولقد وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا الحديث وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري وعلي, وعلي بن شيبة وعلي بن شيبة بن السلطي البغدادي قال حدثنا عبد الله بن زيد المقري قال حدثنا قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال نهى ونهي عن ان يبول الرجل في الماء الدائم او الراكد ثم يتوزا منه ويغتسل منه يعني یہ میں نے بتلایا تھا کہ چند بنیادی روایتیں ہیں اور ان روایتوں میں سے ایک روایت مائع راکد میں پیشاب کرنے کی ممانعت والی بھی ہے تو اگر ہم اس حدیث کو اگر دیکھیں تو اس حدیث سے بھی کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اگر مائع راکد ہے اور مائع قلیل ہے تو ایک طرف تو فرمایا کہ الما تہور ناجن جسو شہ شے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ مائع راکد میں پیشاب نہ کریں یا کوئی جنوبی اس میں داخل ہو کر غسل نہ کرے ورنہ وہ پانی مستعمل ہو کر وہ ناقابل استعمال بن جائے گا یا نجاست کے ساتھ ملوث ہو جائے گا تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے ابھی ہے نا تو جو ہم نے پیر مزاح کے بارے میں جواب دیا ہے وہ جواب کی بنیاد پر اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو کوئی تعارف نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے وہاں پر یہ کہا کہ وہ مائع جاری کے حکم میں ہے اور اس کے اندر تغیر اور صاف نہیں ہے لیکن اگر پانی راکد ہے ٹھہرا ہوا ہے تو مطلق نجاست کے وقوع سے وہ پانی ناپاک ہو جائے جی وبه قال حدثنا علي بن معبد بن سيرين نوح البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر بن سهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وبه قال حدثنا يونس بن عبد العلاء أبو موسى الصدفي قال أخبرني أنس بن عياز الليثي عن الحارث عن الحارث بن أبي ذباب وهو رجل من الأزدي عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوزو منه او يشربه. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد الله بن الاشج حدثه ان ابا السائب مولى هشام بن زهره حدثه انه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال, فقال يتناوله تناولا وبه قال حدثنا ابن أبي داود کسی برتن سے یا ہاتھ اس کا اگر پاک ہے تو اس ہاتھ سے لے لے کر پانی کو ڈالے یا کوئی برتن ہے اور اس برتن سے پانی دے کر استعمال کرے خود اس کے اندر داخل نہ ہو جی وبه قال ابن وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي زن ابي زناد قال حدثنا بهم عن موسى بن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجي ثم يغتسل منه وبه قال كما حدثنا حسين بن نسر, نسر بن المقراك البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان رحمه رحمه الله تعالى وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أن أبي الزناد فذكر بإسناده مثله ومن قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن يوسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وبه قال حدثنا الربيع سليمان الجيزي قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت ابن أجلان يحدثنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه وبه قال حدثنا إبراهيم, إبراهيم بن منقذ الصقر العسفري قال حدثنا قال حدثني إدريس بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ولا ولا يغتسل فيه جنوب وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج محمد بن الحجاج بن سليمان الحزرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو يوسف عن أبي ابن عن ابن أبي ليلى عن أبي أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوزأ فيه فقال أبو جعفر فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجدون الماء دون الماء الجاري قال إن بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاري وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا غسل الإناء من ولوغ الكلب ما ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ولا على طعم ولا على طعمه فتسعيه معنى هذه الآثار يوجب لما یعنی ذكرنا جس طرح بائر آكن میں کہ پانی قلیل ہے اور نجاست کے اثرات ظاہر نہ ہونے کے باوجود یہ پانی پاک پانی یہ ناپاک ہو جاتا ہے ایسے ہی بلوغ قلب سے بھی جمہور فقہ کے مسلک پر یہ روشنی پڑتی ہے ان تمام روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ان آثار کے معنی کی تصحیح واجب <coughs> کہ یہ واجب کرتی ہے کہ اس باپ میں جو ہم نے ذکر کیا ہے بیر بزا کے یعنی مائے راکب اور اسی طریقے سے یہ بلوغ قلب اور اسی طریقے سے دوسری روایتیں جو ذکر کی ہیں تو ان آثار کے معنی کی تصحیح واجب کرتی ہے فیما زکرنا من حاضر باب من معنی حدیث بیر گزا ما و کہ بیر گزا سے متعلق جو ہم نے ماقبل میں تفسیر بیان کی اس روایت کی تصحیح کا تقاضا یہ ہے اگر ان روایت کو اگر آپ نہ مانیں تو پھر روایتوں میں تعارف پیدا ہوگا لہذا ان آثار اور احادیث کی تصحیح کا تقاضا یہ ہے کہ اسی توجیح کو اور اسی وضاحت کو سامنے رکھا جائے جو ہم نے پیر مضاح سے متعلق یا تو مائع جاری کے حکم میں ہے یا نجاست کے اخراج کے بعد یہ بات کہی گئی بشرطے کہ اس میں کوئی تغیر اوساف نہیں تھے اس ماحول میں ان روایتوں کی آپس میں تصویر ہوگی معنی زیادہ کا تاکہ اس میں یہ اس کے معنی جو ہے وہ متفق ہو جائے اور ان آثار کے بھی اور آپس میں کوئی تعارض اور تضاد نہ ہو اور یہ حکم اس پانی کا ہے کہ لا یجری ادا وقع فی طریقے تسیح معنی آثار لیکن یہ ہے کہ اب رہا یہ کہ قلیل اور کثیر کی تعریف کیا ہے اور وہ پانی جو جاری نہ ہو اس کی مقدار کے بارے میں یہ توقید کہ مائع راقد کی دو قسمیں جیسے عرض کی گئی تھی کہ ایک مائع قلیل اور ایک مائع کثیر اس مائع قلیل اور کثیر کی تحدید میں اختلاف ہے اور وہ اختلاف قلتین والا مسئلہ ہے جس کو آگے امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما دیں یہ تو صرف دو جواب یہاں پر نقل کیے ہیں اور علماء نے اور بھی میر مضاحت سے متعلق سوال و جواب سے متعلق کچھ وضاحتیں کی ہیں تو قلتین کے مسئلے سے پہلے انشاءاللہ کل اس کا بھی جائزہ لیا جا ہے شیخ صاحب نے نقطہ بیان بیا کہ یہ آرابی جبکہ عرب میں ماحول تھا سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا یہ بیٹھ کر پیشاب کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نامرد تھے یہ نامرد تھے تو اس لیے اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے بیٹھ کر انہوں نے تنہائی میں پیشاب کیا خام کا